یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانزنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمیغنا و آسائنا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمیغنا و آتانا اور و ونظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے